بنی نو انسان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا خلاصہ باب چالیس غافر آیت میں فرمایا ہے وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر جمے ہوئے لوترے سے پھر وہ تمہیں بچپن میں نکالتا ہے پھر وہ آپ کو ترقی دیتا ہے کہ آپ اپنی پختگی کے وقت کو پہنچی پھر مزید کہ آپ بزرگ بن جائیں اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تاکہ تم ایک مقررہ مدت تک پہنچ جاؤ اور شاید اب وجہ استعمال کریں گے قرآن پاک نے واضح طور پر باب اکاون ضروریات آیت چھپن میں بنی نو انسان کے مقصد کا اعلان کیا ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کرے اس سے پہلے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اس سے پہلے اسے پہچاننا چاہیے کیونکہ بغیر علم کے کسی کی اطاعت ممکن نہیں اس کے علاوہ لوگوں کو اس کام کو پورا کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا سیکھنا چاہیے اس لیے علم کے بعد عبادت ہے یہی وجہ ہے کہ سنن ابن ماجہ نمبر دو دو چار میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفید علم حاصل کرنے کو تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے بغیر علم کے انسان کبھی بھی اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا علم کے ساتھ کی جانے والی چند نیکیاں جہالت کی وجہ سے غلط طریقے سے کی جانے والی بہت سی نیکیوں سے کہیں زیادہ افضل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے بنی نا انسان کو پیدا کیا اس کے سوا کسی کی عبادت اور عبادت کا حق نہیں اگر کوئی آجر اپنے ملازم کو اس فرض سے دستبردار ہونے کی وجہ سے آسانی سے برطرف کر دے جس کے لیے اسے رکھا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کو ترک کرنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے جبکہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اسے برقرار رکھا ہے تمام بنی نو انسان کو آزاد مرضی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے وہ کسی کی استطاعت سے باہر کسی چیز کا حکم نہیں دیتا باب دو البقرہ دو سو چھیاسی اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں دیتا لہذا ہر شخص کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہے اس طرح دونوں جہانوں میں ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کرنا ہے باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین امال کے مطابق ضرور اجر دیں گے یا وہ اسے رد کر کے دونوں جہانوں میں مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں باب بیس تاہا آیات ایک دو چار ایک دو چھ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی ہوگی اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گائے میرے ربطوں نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے انہیں بھلا دیا اور اسی طرح آج کے دن تو بھلا دیا جائے گا جس طرح موبائل فون جیسی ڈیوائس جو اپنا بنیادی مقصد پورا نہیں کرتی اسے ضائع کر دیا جاتا ہے اسی طرح لوگوں کو اس دنیا میں اور قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ وہ اپنے وجود کے بنیادی مقصد کو پورا نہیں کر پاتے یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے اس لیے یہ فرما برداری کسی کی زندگی اور جسم کے ہر حصے پر محیط ہے جیسے کہ ان کی زبان اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ایک شخص کا فرض شامل ہے جیسے نماز پڑھنا اور مخلوق کے حقوق کو پورا کرنا جیسے کہ دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جیسے انسان چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کو بہترین اجر ملے گا جبکہ اس کی نافرمانی کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں بدترین سزا ملے گی جامع ترمزی نمبر دو چار چھ چھ میں موجود ایک علاؤ حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقل کرتے ہیں کہ جو اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص خلوص نیت سے اس کی عبادت میں مشغول ہو جائے تو وہ ان کے دلوں کو دولت سے بھر دے گا اور ان کی غربت کو دور کر دے گا لیکن اگر وہ اس کی عبادت اور اطاعت سے منموڑ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو مسائل سے بھر دے گا اور ان کی غربت کو دور نہیں کرے گا یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی طرح مخلوق کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ صحیح مسلم نمبر 6572 میں موجود ایک حدیث میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ لوگ صرف اپنے نیک عمال سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ اس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور وہ صرف اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے جواب دہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی لامحدود حیثیت بالکل نہیں بدلتی ساری مخلوق اس کی عبادت کرتی ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ واحد خالق اور واحد رازق ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مکمل طور پر اور مکمل طور پر اس کے محتاج ہیں جو شخص اس بات کو سمجھے گا اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا وہ اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرے گا اور اس لیے اسے دونوں جہانوں میں ذہنی اور جسمانی سکون ملے گا